ابن المسیب کہتے ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا راوی کہتا ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے مرفون ہی بیان کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے جنازوں کے سلسلوں میں جلدی کیا کرو اگر وہ نیک ہوں تو تم انہیں خیر کی طرف جلد لے جاؤ گے اور اگر وہ برے ہوں گے تو تم جلدی راحت پالو گے اور ان کو اپنے کندھوں سے اتار دو گے حدیث نمبر اکتیس سو ستانوے مسند احمد